ومغلاقا للخير أو كما قال عليه الصلاة والسلام پیارے بھائیوں دوستوں اور بزرگوں جب سے دنیا میں آدمیوں کے آنے کا سلسلہ شروع ہوا ہے چونکہ انسان کو حق شاہ شان نے اپنا خلیفہ بھی اور اس امت کے تو ہر فرد کو نبی کا نائب اور نبی کا نمائندہ بھی بنایا ہے اس لیے اس کی تعلیم و تربیت کے لیے حقالہ شاہ نے جو اہتمام کیا ہے کسی اور مخلوق کی تعلیم و تربیت کا وہ اہتمام نہیں آسمان بھی اللہ کی مخلوق ہے بہت بڑی ہے زمینیں بھی پہاڑ بھی سمندر بھی دریائیں بھی انسان بیچارہ اور اس زمانے کا انسان تو پانچ ساڑھے پانچ فٹ کا لیکن عجیب بات یہ ہے کہ ساری کائنات کا خلاصہ یہی ہے اس لیے اس انسان کی تعلیم و تربیت کے لیے حق تعالی شاہ نے پہلے ہی دن سے اپنے پاس سے نبی اور پیغمبر علیہ اثرات و تسلیمات کو بھی اور ساتھ ہی ساتھ آسمانی کتابیں صحیفے بھی اس کا سلسلہ شروع کیا اور ہر نبی کو اپنے زمانے کی امت کے لیے نمونہ بنایا کہ تم جتنے طبقات میں ہو تم جتنے رنگ و زبان میں ہو جو تمہاری برادریاں ہیں یا جو تمہارے خاندان ہیں یا جو تمہارے ساتھ مختلف لائنوں کی نسبتیں لگی ہوئی ہے لیکن آنا تم میں سے ہر ایک کو اپنے اپنی جگہ سے چل کر نبی کے نمونے پر اور قیامت میں ہم ہر ایک کی زندگی ناپیں گے اور جانچیں گے نبی کے نمونے پر جس کی زندگی جتنی نبی کے نمونے کے قریب ہوگی اس کا بھاؤ ہم دیں گے اور ہم بھاؤ دیں گے اپنی شان شان لیکن جس کی زندگی جتنی نبی کے نمونے سے ہٹی ہوئی ہوگی اس کی سزائیں بھی ہم دیں گے اور سزائیں بھی ہوں گی ہماری شان شان کہ جیسے اللہ کا کرم بھی ان کی شان شان اور اللہ کا غضب ان کی پکڑ کہ وہ بھی اتنی جب سے آدمیت کا سلسلہ شروع کیا ہر مرد و عورت کو ہر بچے بوڑھے کو جو بھی آتا ہے دنیا میں اور جتنے بھی آئے جتنے آ رہے ہیں جتنے آئیں گے حق تعالیٰ ہو نے ہر ایک کے ساتھ یہ تین نعمتیں مرحمت فرمائی جان مال اور صلاحیت استعداد لیکن تینوں چیزیں اس کی تقسیم اللہ کے ہاتھ میں کسی کو بہت لمبی عمر دی کسی کو درمیانی کسی کو بہت مختصر ایسے کسی کو بہت ساری دولتیں کسی کو درمیانی کسی کو فاقا مست اور ایسے ہی سمجھ بوجھ اور استعداد اور صلاحیت کہ کوئی اشارے میں سمجھ جاتا ہے کوئی سمجھانے سے سمجھتا ہے اور کوئی بار بار کے سمجھانے کے بعد بھی نہیں سمجھتا ہے اسی لیے حق کالا شاہ نے قرآن کریم میں قوموں کے واقعات کو ذکر کیا ہے کہ سمجھانے والے معمولی نہیں تھے نبی ہیں براہ راست انی دعوت قولی لیل و نہارا کہ میں نے براہ راست ان کو سمجھایا ہے سمجھانے والے نبی ہیں لیکن قوم ہے کہ جو سمجھنے کو تیار نہیں وما امن معاف اللہ قلیل کچھ وہ تھے جو جنہوں نے بات کو سمجھا انہوں نے لیا اور زندگیوں میں اس کو جگہ دی اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے بھی اپنی مثال جو دی ہے وہ بارش کی دی ہے کہ انما مسلی و مسلم اللہ والہدا کا مسلی غی تھی نیل بارش کی طرح کہ بارش برستی تو سب جگہ ہے پہاڑوں پر بھی برستی ہے زمینوں پر بھی برستی ہے اور سمندروں میں برستی ہے لیکن پہاڑوں پر برسنے والی بارش کہ جتنی چاہے مسلادھار برس جائے چٹان پہ ایک ذرا برا برسر نہیں پانی پڑتا ہے بہ جاتا ہے کہ وہ اسے لیتا ہی نہیں کہ زمینیں کہ زمینوں میں بارہ زمین ایسی ہے کہ وہ اپنے اندر کیا غلہ اور اپنے اندر کی ساری چیزیں باہر پھینک دیتی ہے بہترین قسم کا گیہوں بہترین قسم کے چاول بہترین قسم کا اناج باتیں ایسی ہوتی ہے کہ ان سے بھی بڑھیا جو جس کو پھلوں کی زمین کہتے ہیں جسے باغات کی زمین کہتے ہیں کہ آدھا قسم کے پھل اور میوے باغیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان سے بھی زیادہ اچھی جس کو زعفران کی زمین کہتے ہیں اور یہی پانی یہی بارش سمندر میں بھی برستا ہے اور سمندر میں کتنا پانی ہے لیکن اس سمندر میں سیپی ہوتی ہے جو منہ کھولے پڑی رہتی ہے جس میں موتی بنتے ہیں کوئی سیپی ہوتی ہے اور بارش کا کوئی قطرہ ہوتا ہے جو ہالا شانہوں کے نظام کے تحت اس سیپی کے اندر داخل ہو جاتا ہے اسی پی کا منہ بند ہو جاتا ہے ایک کوریاں کہتے ہیں نا ایسی ہوتی سی پی وہ پانی کی بوند ہے وہ اس, اسی بارش کے ساتھ آئی ہے جو پہاڑوں پر بھی زمینوں پر بھی کھیتوں پر بھی باغات پر بھی زعفرانی باغات پر بھی اور سمندر میں بھی اس کی ایک بوند اور اس پر جو موتی تیار ہوتا ہے کہ وہ کروڑوں کی اور اربوں کی قیمت اور شاہی تاجوں میں جڑا جاتا ہے کہ انبیاء کرام علیہ مسرات و تسلیمات کی تعلیمات کہ وہ پیسہ اور استعداد کہ یہ تقسیم تو اللہ کی ہے کہ کوئی اشاروں میں سمجھ جاتا ہے اسی لیے قرآن نے جہاں واقعات بیان کیے ہیں قوموں کے تقریباً تقریباً قوموں کے واقعات بھی ہیں انبیاء کرام علیہ مسلاط و تسلیمات کی دعوت کے اور ان کی محنتوں کے واقعات بھی ہیں تقریباً ہر واقعے کے شروع میں بیچ میں یا اخیر میں یہ ضرور کہا ہے کہ فعقی رویا اجل افسا بھی رویا اجل الباب ان نفی کا لڑائی کہیں فرمایا وہ ان نفی فصل ہی لڑائی آنکھوں والو آنکھیں کھولو تبھی رو لاؤ سور آنکھوں والو آنکھیں کھولو عقل کے دعوے دارو عقل کے دعوے دارو عقل سے کام لو اور یہ ہم کوئی کہانیاں نہیں سنا رہے یہ لیلا مجموعی کا قصہ ہے یا لیلا کی داستان ہے یہ ہمارے ضابطے ہیں یہ ہمارے قانون ہیں اور ایسی دنیا تک ہمارے یہی ضابطے رہیں گے افراد کے لیے بھی خاندانوں کے لیے بھی بستیوں شہروں صوبوں اور ملکوں کے لیے بھی اور برادریوں کے لیے بھی ملکوں کے لیے بھی عالم کے لیے بھی اور قیامت قصور پھونکنے تک کے آنے والے انسانوں کے ہر مالیے دستور ہیں اس لیے کہ قرآن آخری کتاب ہے اور قرآن وہ خدائی دستور ہیں خدائی قانون ہیں خدائی ضابطے ہیں اسی لیے جہاں وہ قوم سبا کے واقعے کو ذکر کیا ہے کہ قوم سبا کی بہت عیش کی زندگی تھی لکن کان علی سباہی کی مسکن آیا جنتان یمین و شمال دائیں باغات بائیں باغات اور بیچ میں سے صاف شفاف پانی کی نہریں اور چشمے اور پھلوں سے باغات لگے ہوئے کہ اگر کوئی خالی ٹوکرا سر پر رکھ کر گزرے تو ایک کنارے سے دوسرے کنارے پہنچنے تک پھلوں کی چپتار سے اس کا ٹوکرا بھر جاتا تھا وقت کے نبی نے صرف اتنا کہا کلو مرض کے ربے کو بس بولا یہ جو کچھ تمہارے پاس ہے تمہارے پاس تمہارے پروردگار ہی کا دیا ہوا ہے تمہارے رب ہی کا دیا ہوا ہے اسے کھاؤ کھانے کو منع نہیں کرتے جیسے کسی بھی نبی کی شریعت میں کھانا کمانا بیوی بچے گھر کاروبار کسی بھی نبی کی شریعت میں منع نہیں اور حضور اکرم صلی اللہ وسلم نے تو صاف فرما دیا اللہ رحبانیت تو اسلام اسلام میں جو بھی پناہ نہیں ہے کہ کھاؤ کھلو میں ربلی کم تمہاری پروردگار کا دیا ہوا ہے کھاؤ لیکن اللہ ان کی قدر کرو یہ نعمتیں ہیں خدا کی طرف سے جیسے ہر آدمی کی اپنی زندگی ہر آدمی کی اپنی صحت یہ سر کے بالوں سے لے کے پیروں کے ناخون تک ہر عرض اللہ کی نعمت ہے یہ نعمت بھی ہے اور امانت بھی ہے جیسے پورا دین کہ پورا دین نعمت بھی ہے اتمن تو نعمتی اللہ نے خود کہا میں نے اپنی نعمت کا اتمام کیا ہے پوری پوری نعمت دے دی ہے دین کی شکل میں اتمم تو نعمتی اور پھر مدینے والوں کو ایک مرتبہ اور یاد دلایا کہ تم کون تھے کیا تھے کیا تمہاری حیثیت تھی تمہیں کوئی اپنا دست نگر بنانے کو تیار نہیں تھا اپنے گھر کا ملازم بنانے کو تیار نہیں تھا یہاں تک کہ حکومتیں تم پر حکومت کرنے کو تیار نہیں تھیں کہ تم پر حکومت کرنے کو اپنے لیے ہار سمجھتے تھے تمہیں کتنا بلند و بارہ کیا ود کرو نعمت اللہ علیکم ود کرو نعمت اللہ علیکم اللہ کی نعمت کو یاد کرو کہ تم تم آڈان اللہ بھائی نہ کم اصل تم بھی وقن تمہارا صفا حبرت منفان پد مینہ کہ تم تو ایک دوسرے کے جان لوا دشمن تھے اور پاپ کرتے کرتے گناہ کرتے کرتے خدا فراموشی اور خدا ناترسی ترسی اور خدا کی نافرمانیوں کی حد نے تمہیں جہنم کے کنارے کھڑا کر دیا تھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور جیسے آپ نے فرمایا اس موقع پر مالی اراکم مالی اراکم وان تم تک کنار وہ انی آپ تم بے ہر مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم اپنے آنگے منہ جنگل میں جیتے جا رہے ہو اپنی منمانی اور خواہشات کے نتیجے میں میں اللہ کا نبی ہوں جو تمہیں پکڑ پتھر پکڑ کے کھینچ رہا ہوں یہ تمہارے گرنے کی جگہ نہیں ہے کہ تم تو ایسے تھے شراپا نور شراپا رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور انہوں نے تمہیں راستہ بتایا کہ تم ہوا پر تھے انہوں نے تمہیں ہدا کا راستہ بتایا دو راستے ہیں ہوا اور ہدا ہوا اور ہدا کہ ہدایت کی محنت کہ ہدایت تو صرف اللہ کریں گے لیکن اس کی محنت ہر نبی کے ساتھ آئی ہے کہ نبی والی محنت کے راستے آدمی ہدایت پر آتا ہے اور ہدایت کی راہ جلتا ہے اور نبی کی راہ ہے کر پھر ہوا ہوش کی راہ اس پر میں کہہ رہا تھا کہ اس قوم کو نبی نے سمجھایا سترہ نبی بھیجے سترہ قوم سبا کے لیے اور ہر ایک نے کہ دیا ہوا اللہ کا ہے کھاؤ کھانے کو منع نہیں کرتے لیکن قدردانی کے ساتھ شکر گزاری کے ساتھ اس لیے علماء نے شکر کے درجات بتلائے کہ سب سے پہلا درجہ شکر کا ہے اس نعمت کی عظمت دل میں اللہ پاک ہم تو ایک گھٹ پانی کے بھی حقدار نہیں ہم تو کپڑے کے بھی حقدار نہیں کتنا کرم فرمایا آپ نے پانی پلایا یہ آنکھیں یہ کان یہ زبان ہر نعمت کی قدر ہو دل میں پھر ایمان دیا ہدایت کی کتاب تھی ہدایت کی محنت والے نبی اور وہ بھی عالمی نبی اور ہدایت کا مہینہ بھی ہدایت کی محنت بھی کہ حضور اکم صلی اللہ وسلم جو محنت لے کر آئے تھے وہ محنت آپ اپنے ساتھ واپس نہیں لے گئے امت کو اس کا وارث اور امت کو اس کا ذمہ دار بنا گئے اسی لیے وارثین کی دو قسمیں بیان کی فخلفم امباد خلف ایک وارث وہ ہوتے ہیں جو انتہائی نالائق اور انتہائی ناقدرے کہ اپنا اپنے مریثوں کی میراث کو کھیل میں کود میں کھیل کود میں اچھلنے میں اور اپنی منمانیوں میں اور اپنی جی کی چاہتوں میں برباد کر دیں اور ایک وہ کہ جو میراث کی قدر جانتے ہو اس میں ترقی کی راہیں سوچیں ایک شکر تو نعمت کا ہے جن سے اس کی قدر اس کی عظمت دل میں ہو دوسرا درجہ ہے شکر گزاری کا زبان سے الحمد جیسے حضور اکم صلی اللہ تعالی وسلم ایک مرتبہ حضر شریف سے تشریف لائے تو دیکھا کونے میں کچھ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے آپ تشریف لائے آئے پوچھا کیا کر رہے ہو صحابہ نے حال کیا کہ نحمد اللہ و اللہ نعمت الاسلام اللہ جل جلالہ ام والہ نے ہمیں جو اسلام کی نعمت دی ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں آپ نے تلقین فرمائی الحمد للہ اللہ صاحب نعمت الاسلام اسلام کی مکمل نعمت پر اللہ کا شکر اس لیے کہ جس طرح حضور اکم صلی اللہ وسلم کی نبوت نے کسی نئے نبی کی ضرورت باقی نہیں چھوڑی ہے ایسے آپ کے ساتھ کی شریعت اور آپ کے ساتھ کے دین کہ اس نے کسی نئے دین کی ضرورت باقی نہیں چھوڑی ایسا کام مکمل اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ بچے کے رہنے مادر میں قرار پانے سے لے کر قیامت میں خدا کے سامنے کی پیشی تک ایک انسان کی زندگی میں جتنا نسل و فراز جتنی اونچ نیچ جتنے زندگی کے مور یہ کہ ہر مور پر مکمل رہبری محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں ہاں لیکن مولانا محمد یوسف صاحب نبر اللہ عمر قدر بہت ٹھنڈی ہیں اور بہت ٹھنڈے سانس کے ساتھ فرماتے تھے کہ ہاں رحم مادر میں قرار پانے سے لے کے وہاں تک رہبری ہے لیکن جب ہے جب کہ امت کا رخ ادھر ہو کہ آدمی جس جس رخ پر کھڑا ہوتا ہے اس رخ کی سوئی بھی نظر آتی ہے اور جدھر پشت ہو جدھر پیٹ ہو کیونکہ ادھر کا تو پہل بھی نظر نہیں آتا کہ یہی فرق ہے ہمارے نر صحابہ میں کہ وہاں جو کلما پڑھتا تھا اس کے لیے پہلے دن کا سبق یہ ہوتا تھا ہر مرد ہر عورت کے لیے کہ اللہ کے بندے اور اللہ کی بندی اس کلمے کے پڑھنے کے بعد تمہارے پاس جو جان ہے جو مال ہے جو صلاحیت ہے یہ تمہاری اپنی ملک نہیں ہے یہ تمہارے پاس خدا کی امانت ہے اور اس امانت میں تصرف کا تمہیں حق نہیں ہے زندگی کے کسی سانس مال کی کسی پال اور اپنی سوچ کے کسی شوشے کے لیے تمہیں اختیار نہیں ہے ہاں تمہیں ان امانتوں کو استعمال کرنا ہے اس میں تصرف کرنا ہے اس کے لیے نمونہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جان تمہاری وہاں لگے گی جہاں تمہارے نبی کی مال تمہارا وہاں لگے گا جہاں تمہارے نبی کا تم اپنے اپنے رس سے وہ سوچو گے جو تمہارے نبی کی سوچ ہے جو ان کا فکر ہے جو ان کا درد ہے کہ یہ تمہاری نمونہ ہے اسی لیے کہا ہے فلی حضر الدین نئی خالفونان امرحی فلی حضر الدین نئی خالفونان امرحی انت سی بہم کتنا اور اسی بہم آزاد العلی زندگی کے جس شعبے میں جو کوئی جہاں کہیں زندگی کے جس شعبے میں عقائد سے متعلق ہو امان سے ہو اخلاق سے ہو معاشرے سماج سوسائٹی سے ہو خرید و فروخت سے ہو کھانے پینے پہننے ہونے سورج شکل سے ہو کہ زندگی کے جس شعبے میں اور جو کوئی ہو جب بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہوگی تو یا کسی فتنے کے شکار ہوں گے اور اگر زندگی کو صحیح راہ پر لائے بغیر توبہ استفار کے بغیر مر گئے تو قیامت میں عذاب علیم ہو یہ جتنے فتنے لوگ لوگ جو ہیں اس کے تو بہت شکوے اور بہت شور بہت صاف گلی گلی میں فتنے ہیں لڑکوں کے الگ لڑکیوں کے الگ تاجروں کے الگ کاشتروں کے الگ افسروں کے الگ اور دفتروں کے الگ اور کارخانوں کے الگ اور فلاں کے الگ تو فتنے آسمان سے گرے فتنوں کی بارش ہوئی فتنے زمین سے گئے تمہاری فیکٹریاں لگی ہے فتنوں کی کہ فتنے تو آدمی کے اندر سے تیار ہو کر آتے ہیں یہ آنکھوں سے دیکھنا یہ زبانوں کے بول یہ کانوں کا سننا یہ ہاتھوں پیروں کی حرکت کہ یہ جب بھی جہاں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف حرکت میں آئیں گے کوئی نہ کوئی فتنا جاگ اٹھے گا اسی لیے یہ ساری جو محنت ہے حضرت محمد الیاس صاحب اللہ علیہ فرما کرتے تھے کہ ہماری یہ ساری چلت پھرت یہ چلے یہ چار مہینے یہ مقامی کام یہ پانچ کام یہ نقل و حرکت یہ اندر باہر یہ پیدل سواری اس سے مقصود خالی وقت نہیں احیاء جمیع ما جا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں وہ سارے کا سارا ساری کی ساری امت نے اپنی حقیقت کے ساتھ زندہ ہو جائے اس کی یہ محنت اسی لیے جو چلے لگاتے ہیں چار مہینے لگاتے ہیں مقامی کام کرتے ہیں انہیں اپنا ٹیمپریچر بھی دیکھنا ہے جسے ڈاکٹر کے تھرمامیٹر سے دیکھتے ہیں نا کہ بخار ہے کہ نہیں ہے کہ کتنا ہے کہ وقت لگانے کے ساتھ ساتھ اعمال کرنے کے ساتھ ساتھ کہ فکروں کے اعتبار سے عمل کے اعتبار سے اخلاق کے اعتبار سے رہن سہن کے اعتبار سے اندرون اور بیرون کے اعتبار سے و قالب اور جسم و روح کے اعتبار سے کہ کتنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی کے قریب ہو رہے ہیں ہر ایک کو جانچنا ہے اس لیے کہ فیصلہ اسی پر ہوگا اور یہ ساتھ فرما دیا کہ من پا ابھی عمل من بت پا ابھی عمل ہو لم یسر ابھی نسب قیامت کے میدان میں ہر ایک کے ساتھ کا معاملہ اعمال پر کہ جس کو اس کا عمل پیچھے ڈال دے گا اس کا حساب نسب اونچے خاندانوں کی بڑے باپ کی اور فلانی اور فلانی اور دولتوں کی اور عہدوں کی اور کرسیوں کی یہ نسبت ہے کہ کوئی نسبت کسی کو آگے نہیں بڑھا سکے اسی لیے ہر کمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ ان کے یہاں کچھ چودھری قسم کے کچھ لمبی ناک والے بیٹھے ہوئے تھے کولیش کے تھوڑی دیر میں حضرت خباب حضرت خبیب حضرت بلال حضرت عمار یاسر ربی اللہ تعالیٰ مجمعین ان کی قسم آنے لگی ایک آئے دوسرے آئے جو بھی آیا ان کے لیے جو پہلے سے بیٹھے تھے ان کا بھائی تم ذرا پیچھے سر کو ان کے جگہ دو تھوڑا سا پیچھے سر کو ان کو جگہ دو ان کو پیچھے سرکاتے رہے ان کو جگہ دیتے رہے وہ ہوتے ہوتے وہ باہر نکل گئے تیز کی وہ ناک جو موم کی ہوتی ہے بہت جلدی پگل جاتی ہے بازوں کی ناک ہاں؟ بازوں کی ناک موم کی ہوتی ہے ذرا سی آنکھ سے دیکھی اور پگلنی شروع ہوئی طبیعت کے خلاف کوئی چیز پیش آئی تم مجھے پہچانتے نہیں ہو میں کون ہاں ہاں پہچانتے ہیں آپ کو نہیں پہچانتے آپ ابتدا میں منی کے گندے قطرے تھے پھر اخیر میں آپ کے اندر اور آپ ہر وقت گو کی پوٹلی جو ہے آپ کے پاس رہتی ہے وہ تو اللہ نے کرم کیا ہے کہ ڈال ڈال کے اس کو چھپا دیا ہے تو وہ سے نہیں رہا گیا لمبی ناک والے مارے عمر یہ رہو نا ابھی دینا عمر کو کیا ہو گیا ہے ہمیں رہا ہے اور ان کو جو کلپ یہ کر یہ ہمارے غلام تھے ان کو آگے بڑھا رہا ہے تو حضرت عمر کو چھیڑنا آسان تھا شیطان کی بھی ماں مر رہی تھی حضور نے فرمایا جس راستے سے عمر جاتے ہوں گے شیطان اس راستے سے نہیں جا سکتا ارے منتر نکیر سے جس نے سوال کر لیا میں آتا ہے ساری دنیا کتنی دنیا گئی ہے ہر ایک سے منتر نکیر نے پوچھا ہے تیرا رب کون تیرے نبی کون تیرا دین کیا ایک عمر کی ذات ہے کہ جس نے منتر نکیر سے میرے سے کیا پوچھتا اپنا بتا ایک عمر کی ذات ہے معمولی شخصیت تھی لوکان بہادی نبی اللہ کان عمر میرے بعد نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا تو عمر اللہ کا نبی ہوتا وہ حضرت عمر کو انہوں نے چھیڑ دیا ان کا سن جو میں نے کیا ہے اگر میری جگہ صدیق اکبر رضی اللہ ہوتے تو وہ بھی یہی کرتے تمہیں پیچھے دھکیلتے انہیں آگے بڑھاتے اور اگر حضور اکرم صلی اللہ تعالی تشریف فرما ہوتے تو آپ بھی یہی کرتے اور مجھے تو خطرہ یہ ہے کہ کہیں کل قیامت میں خدا بھی تمہارے ساتھ یہ نہ کرے ارے امیر المومن امیر المومن یہاں تو دس پانچ آدمیوں نے جانا نہیں جانا ہے اور وہاں تو سارا مجمع سب کے بیچ کی رسوائی کوئی تو راستہ کوئی تو حل بتلاؤ تو فرمایا کہ اس کو تو ذہن سے نکال دو کہ تم ان سے آگے بڑھ سکو ان کو تم ان سے آگے بڑھ سکو اس کو اپنے ذہن سے نکال دو ہاں ہو سکتا ہے اور وہ بھی امید کی جا سکتی ہے گارنٹی نہیں ضمانت نہیں جہاں ان کے پسینے بہرے بنا جو خباخ بیٹھ کے اللہ تعالی مجمعین وہاں اگر تمہارا خون بہ جائے تو شاید تمہارے خون کو ان کے پسینوں کے برابر قرار دے کر خدا تمہیں ان کے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہونے کے قابل بنا دے تم اپنی اکل مکل میں رہو ہم فلاں خاندان کے اور فلاں باپ کے اور ہم ہم ہم چنیو ہم چناؤ ہم چنیو ہم چنا وہاں نہیں چلے گی وہاں تو ہر ایک کی پوچھ جو ہے وہ ایمان اور اعمال پر ہے صفات پر ہے قربانیوں پر ہے مجاہدوں پر ہے میں نے کیا کہ دوستو جان مال اور صلاحیت یہ تینوں چیزیں اللہ نے ہر زمانے میں ہر ایک کو دی ہے اور پھر تینوں پر استعمال کا اختیار دیا ہے ہم نے تمہیں وقت دیا ہے استعمال کرو ہم نے تمہیں آنکھیں دی ہے اختیار ہے تم دیکھو زبانیں دی ہے بولو ہم نے تمہیں دی ہے پیر دیے ہیں چلو ہماری طرف سے اختیار ہے ہم نے تمہیں پیسے دیے ہیں دولت دی ہے کرو خرچ کرو ہم نے تمہیں اپنا خرد دی ہے سمجھ بوجھ دی ہے استعمال کرو سوچو اختیار ہے لیکن اتنی بات یاد رکھنا کہ دونوں کی دونوں کی بنیادیں الگ الگ ہیں جان مال اور صلاحیتوں کے لگانے اور استعمال کی ایک بنیاد خدا ہے اور ایک بنیاد ہوا ہے تمہیں اختیار ہے ہوا اور ہرش کی بنیاد پر تینوں طاقت استعمال کر لو تو وہ اما تو آ الحیات سے لیا تھا دنیا فائنل جا محل کو پہنچ جاؤ گے لیکن تو طے ہے جس سڑک ادھر اولپا وریا اور اس کی سڑک اور ادھر سورت شہر کی سڑک ہے کہ جو سورت کی طرف چلے گا وہ سورت اسٹیشن تک پہنچے گا گول پار وہاں ہاسوٹ اور وہ ساری سڑکیں کہ وہاں جائے گا کہ تمہیں اختیار ہے جان پر مال پر صلاحیت پر راستے ہدینا ہوں نجدین امنا ہدینا اس اما شاکرم و اما کپورا شکر گزاری کی راہ بھی ہے اور نہ پدری فرمانی اور حق شناسی کی یہ راہ بھی ہے جس کو خدا اور ہوا کہتے ہیں کہ ایک راستہ ہے خدا کا اور ایک راستہ ہے ہوا کا جانے کھپاؤ ہدایت والی محنت پر مال لگاؤ ہدایت والی راہ پر اپنی سوچ بدلو اور سوچ لاؤ اور لگاؤ اور سوچ کو استعمال کرو ہدایت والی اس لیے جو حدیث میں نے پڑھی تھی کہ نہاز الخیر خزائن خیر کے خزانے ہیں اللہ کے پاس اور خزانوں کے لیے چابیاں ہوا کرتی ہیں پھر آپ نے دعائیں دی بہت نصیبے والا ہے بہت خوش قسمت ہے وہ اللہ کا بندہ وہ اللہ کی بندی کہ جس کی جان مال صلاحیت خیر کے لیے چابی اور شر اور برائیوں کے لیے تالاب اپنی ذاتی زندگی میں گھریلو زندگی میں سماجی زندگی میں کھانے پینے اجتماعی زندگی میں انفرادی زندگی میں ملک کی سطح سے عالمی سطح سے کہ جن کے ہاتھوں خیر وجود میں آ رہی ہو ان کا وقت اس پر لگ رہا ہے وہ ایمان کی دعوت ہے وہ تعلیم کے حلقے ہیں وہ قرآن کی وہ قرآن کی خدمت ہے وہ قرآن زندگی ہے وہ قرآن صفات ہے للناس جس کو ہم نے تمام بشریت کے لیے ہدایت کی کتاب بنا کر ہے کہ اب یہ اس کا پیغام اس کا پیغام گھر گھر گھر گھر جیسے جماعتوں میں روزانہ کی گھروں کی ملاقاتیں ہیں نا گھر گھر کی ملاقاتیں خود حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے خیمہ در خیمہ یہ خیمہ وہ خیمہ یہ قبیلہ وہ قبیلہ یہاں تک کہ حج کے موسم میں افراد سے بھی آپ نے ملاقاتیں کی ہے مجموعوں میں بھی آپ نے بات کی ہے کہ انفرادی دعوت بھی ہے اجتماعی دعوت بھی ہے کہ نبی کی چال چلنا نبی کے رنگ میں رنگنا نبی کی سوچ کو اپنی سوچ بنانا تمہیں اختیار ہے ہم نے تمہیں دماغ دیا ہے کہ بیٹھے بیٹھے سوچ رہے ہیں فلاں جگہ تعلیم کا حلقہ کیسے قائم فلاں جگہ کے بچے کہ ان کے ماں باپ محنت مزدوری کو جاتے ہیں صبح سے شام تک تھک کر چور ہو کر آتے ہیں اپنے ہاتھ سے کچھ کچا پکا پکا کے کھاتے ہیں اور دن بھر ان کے بچوں کو کہ ان کو کلمہ یاد ہے نا ان کو وہ نبی کا نام جانتے ہیں نا کوئی ان کا پرسان حال نہیں کہ تمہیں اختیار ہے کہ اپنا وقت لگا کر ایسی جگہ مکتب قائم کرو ان کے بچوں کے کلم نماز کا انتظام کرو کہ بڑی عمر والے ہیں اپنے کو کہتے بھی ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں لیکن بیچاروں کے کام میں مدتیں گزر جاتی ہے اذان کی آواز نہیں جاتی ایسی جگہوں میں رہتے ہیں کہ وہاں کوئی نماز کی شکل نہیں ہے جب تمہیں اختیار ہے اپنا وقت اپنا پیسہ اپنی صلاحیتیں کہ تمہارے ہاتھوں تعلیم کے حلقے زندہ ہوں مکتب زندہ ہوں مسجدیں بنے مستورات کی ان کی زندگی میں دین آنے کا راستہ مردوں کی شریعت سیکھنے علماء سے رب قائم ہونے جب تمہیں اس کا اختیار ہے اور اس کا بھی اختیار ہے میں ایک دفعہ وہاں حرم شریف میں بیٹھا ہوا تھا اپنی سنا دوں حرم شریف میں بیٹھا ہوا تھا بیت اللہ کو دیکھ رہا تھا اور دیکھتے دیکھتے سوچ سوچ سوچ رہا تھا سوچتے سوچتے یہ سوچ میں آیا کہ یہ سینیما والے جو پکچر بناتے ہیں سینیما بناتے ہیں ہر تھوڑے دن کے بعد نیا پکچر ہے نا نئے ایکشن نئے گانے تو ان کو کون سجاتا ہے کہ قرآن کی آئے ذہن میں آئی کہ وہ میشن ذکر رحمان وہ میں عن ذکر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قریب جو اللہ سے آنکھیں بند کر کے اپنی منمانی اور اپنی کہ ان کے لیے ہر تعالیٰ کی طرف سے ایک شیطان مقرر ہو جاتا ہے اور وہ ان کو الزام کرتا رہتا ہے جتنی اعلیٰ سے اعلیٰ قسم کی برائی جتنی اونچی سے اونچی خدا کی نافرمانی وہ ان کو الزام کرتا ہے کہ اگر ان کا رہبر شیطان ہے تو ہمارا رہبر رحمان نہیں بن سکتا اگر ہم قرآن میں سوچیں میں ہی بیٹھے بیٹھے سوچ رہا ہوں کہ پھر ہم قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے قرآن میں تدبت کیوں نہیں کرتے ہاں یہ تو اس کی رویدات تو بتلا دی ہے علماء نے اور یہ کہ بھائی تفسیر بھی رائے نہیں ہونی چاہیے لیکن قرآن میں سوچ سکتے ہیں جیسے ایک دفعہ مجھے وہ مسجد وار جماعت میں بیان کر رہا تھا کہیں اور بیان کرتے کرتے مسجد من اول یوم حق ان يحبون مفی يتطهروا واللہ يحب المتحری کہ اس اس مسجد والوں کی حق تعالی شان نے جو تعریف کی کہ پیارے نبی آپ کا قیام اس مسجد میں ہونا چاہیے کیوں وہاں کا جمر برما سلا ہے اس لیے وہاں کے قالین بیلجیم سے آئے ہیں اس لیے وہاں کام وہاں تو مسجد نبی میں نبی کا چراغ نہیں تھا کہ آخر اس مسجد کی کیا خصوصیت ہے کہ فی ہی رجال کہ اس میں آدمی ہیں کیا آدمی تو ہر جگہ ہے کہ نہیں اس مسجد کے آدمیوں کی خصوصیت یہ ہے کہ انہیں پارٹی ہی پسند ہے اور اندر کی ان کی آواز یہ ہے کہ کسی طرح ہم پاک ہو جائیں یہ تو مولوی لوگ بیٹھے ہیں سر باب تفاول اور اس کا خاصہ اور یہ اور وہ سب یہ لوگ جانتے ہیں ہم تو ان کو سبق سنا نے بھائی یہاں پڑا مام اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرماوے مانا محدین الدین صاحب انہیں کے یہاں تطہر اور تخیر اور تہارت تہور سب پڑھا تھا کہ وہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے درجات بلند فرمائے کہ یہ چاہتے ہیں کہ عام طور پر یہ علماء اور مفسرین کہتے ہیں کہ اس کا شان نزول جو ہے وہ دھیلے کا استعمال ہے اس کے لیے پانی سے پہلے میری زبان سے نکل گیا کہ وہ صرف اتنی پاکی نہیں چاہتے تھے وہ چاہتے تھے کہ روحیں بھی اور جسم بھی قلب بھی اور طالب بھی اندر بھی اور پہاڑ بھی جسم بھی اور روح بھی اور صرف مسجد میں نہیں مسجد سے باہر معاشرہ ہمارا پاک معاملات ہمارے پاک اخلاق ہمارے پاک مسجد میں عبادات ہمارے پاک اندر کے عقائد ہمارے پاک اب میں کہنے کو تو کہہ گیا آپ لوگوں سے ڈر بھی بہت لگتا ہے نا مولویوں سے کہ اگر کسی نے پکڑ لیا تو مولوی صاحب یہ کہاں سے لائے کس مفسر نے کہا تو میں نے کہہ تو دیا اور کہا بھی تھا انگلینڈ میں وہاں تو بہت بڑے بڑے مولوی ہیں تو مجھے ڈر لگا تو میں نے وہاں مولوی صاحب سے کہا مہک بھائی میں نے یہ کہہ دیا ہے کہیں ذرا دیکھ لو متقدمین میں متاثرین میں پیچھے والوں میں آگے والوں میں پہلے والوں میں کسی نے کوئی یہ تفصیل کی ہے تو اللہ جزائے خیر دے ان کو عشاء کے بعد میں نے کہا تھا فجر کی نماز میں آئے تو اتنا لمبا پرچہ بنا کے لے آئے متقدمین میں فلانے فلانے فلانے اور متاثرین میں فلانے فلانے فلانے الحمدللہ مجھے اطمینان ہو گیا کہ مسجد وال جماعت کا مطلب خالی گھر گھر کی ملاقاتیں اور پانچ عمل نہیں ہے کہ مسجد وال جماعت سے تو ایسا عملہ تیار کرنا ہے کہ جو اندر بھی پاک اور باہر بھی پاک کہ ان کی نمازیں شاندار ہو ان کے آس ٹھوس ہوں اور ان کا لوگوں کے ساتھ کا برتاوا رہن سہن محلے والے چھوٹے بڑے کہ حقوق شنازی بھی ہو حقوق کی ادائیگی بھی ہو حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ایسا پورا ایک مجمع بنایا تھا خیر تمہیں عرض کر رہا تھا کہ میں سوچتے سوچتے سوچا کہ اگر بھائی ان کو شیطان رہبری کرتا ہے تو شیطان کے مقابلے میں رحمان ہاں لیکن ان کا گہرا تعلق ہوتا ہے شیطان سے ایسے نہیں وہ رہبری کرتا لیکن اس کے تو بہت گھر دیکھنے ہوتے ہیں تو خالی پھونک مارتا ہے یا انفس بس اتنا کر کے چل دیتا ہے وہ تھکتا نہیں زیادہ اس کو تو اچھے خاصے مجمع بیٹھے ہوں یا اچھا خاصا آدمی قرآن پڑھ رہا ہو حدیث پڑھ رہا ہو اور کوئی خیر کی بات سوچ رہا ہو کوئی خیر کا عمل کر رہا ہو بس اتنی ماری اور اچل دیا لیکن بہت سارے گھر دیکھنے ہیں اس کو لیکن تعلق ان کا اس سے اتنا گہرا ہوتا ہے کہ اس کی پھونک ہی میں سارا الہام ہو جاتا ہے تو میں نے کہا کہ ہو پھر رحمان ہمارا رہبر بنے ہماری رہبری تو اس کے لیے کہ اس نے خود ہی نسخہ بتایا ہے اس نے خود ہی نسخہ بتایا ہے اپنی کتاب میں ومئی یکمن بلّا ومن یقم بلّہ یہ جو البہ و اللہ بک الشین علیم ایمان کی مقدار میں بہتری کریں گے اس لیے مانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میرے نام نہیں رکھتا ہے تبلیغی جماعت یہ تو لوگوں نے رکھ دیا اگر میں نام رکھتا تو میں نام رکھتا تحریک ایمان کہ امت کا جان سفر دنیا کے جس کونے میں جس مشورے میں جس کنارے اس محنت کے ذریعے اس کے اندر میں ایمان کی حضروں پر قیمت کہ اس ایمان کو بنانے بچانے اس کو بچا کر قیامت کے میدان تک لے جانے میں کہ اگر جان لگانی پڑے تو جان لگانے کو تیار ہو جائے اس کی محنت اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ ہفتہ واش آگ ہے فرماتے ہیں لیکن شک ایمان ومن یقم باللہ اللہ کی ذات و صفات پر ایمان کیا امن تو بلّہ ہی تباہ ہوا میں نے اللہ کو مانا کیسے جیسا میری سمجھ میں آیا زید احمد بکر خالد نے کہہ دیا کہ میں نے اللہ کو مانا ایسا جیسے ہے اپنی ذات و صفات میں وہ حفیظ ہے اپنی قدرت کے ساتھ رزاق ہے اپنی قدرت کے ساتھ سمیع و بشیر ہے اپنی قدرت کے ساتھ علیم و حبیر ہے اپنی قدرت کے ساتھ کہ وہ کہیں سے کہیں کسی شکل کا پابند نہیں وہ قابل مطلب ہے اور اسی لیے ایک بات مانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرما کہتے تھے کہ امت کو اللہ کی قدرت سمجھاؤ امت کو اللہ کی قدرت سمجھاؤ کہ اللہ اور فرماتے تھے کہ جب تک کام کرنے والوں کی نظر اللہ کی قدرت پر رہے گی اللہ کی غیبی مددیں شامل حال رہیں گی اور جب کام کرنے والوں کی نظریں قدرت سے ہٹ کر اپنی تگوداؤ پر اپنی دور دھوپ پر اپنی تقریریں اپنے بیانات اپنی تشکیلیں اپنے اپنے سفر اپنے یہاں وہاں اس پر آ جائے گی ان کے اللہ کی مدد سے محروم ہو جائیں گے اور قدرت کیسی ہے کہ قدرت پہاڑ کو باپ بنانے کی بھی اور باپ آگ بنانے کی بھی کہ اگر امر الہی پر زندگی چل رہی ہے کی راہ ہے خدا کی راہ ہے تو آگ باغ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں کہ راہ کہ جو حکم جس وقت کا گلے اترے نہ اترے اور سمجھ میں آئے نہ آئے کہ بیوی کو دودھ پیتے بچے کو جنگل میں چھوڑ کر جانا کہ مورتی صاحب سے فتوا تو دو کہ بھائی ابراہیم علیہ السلام کو کون فتوا دے سکتا ہے دے سکتے لوگ کہتے ہیں ہم ہمارے پاس بھی آتے ہیں ان سب ابا بیمار ہیں بیوی اکیلی ہے اور نانی بیمار اور پتہ نہیں کیا کیا لوگ کہتے ہیں میں نے کہا بھائی دیکھو میں تو اتنا جانتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی شب میں جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ ساتھ چلے تھے تو ان کی معصوم چھوٹی چھوٹی بچیاں گھر میں تھیں اور ان کے ابا نابینا تھے اور ایسا نہیں تھا کہ آپ تو ہم آپ تو جاتے ہیں جماعت میں تو کہہ دیتے ہیں بھائی ذرا خیال رکھنا پڑوسی کو بھی معلوم ہے کہ جماعت میں گئے ہیں ان کے گھر کی عورتیں کبھی پوچھ لیتی ہیں کبھی دکاندار سے کہہ دیا کہ بھائی ذرا بچہ گھر سے آوے تو کوئی سامان لینا تو دے دینا تو وہاں تو ہر گھر میں خلاف میٹنگیں ہو رہی تھی اس حال میں نکل رہے تھے میں کہ بھائی حضرت صدیق رضی اللہ سے پوچھو کہ وہ ابا کا حق جانتے تھے نہیں جانتے تھے بچوں کا حق جانتے نہیں وہ وہ کہیں تو کرو وہ مت وہ نہ کہیں تو مت جاؤ ہم سے فتوے لو اس لیے کہ کویت جاتے ہوئے تو کوئی نہیں پوچھتا کہ تین سال کے اگریمنٹ پر جا رہے ہیں اور شادی ہوئی ایک مہینہ بیوی کے ساتھ رہا ہے جانا جائز ہے کہ نہیں ہے کوئی نہیں پوچھتا نہ کنویت جاتے پوچھتا ہے نہ بحرین جاتے پوچھتا ہے نہ دبئی جاتے پوچھتا ہے ساری الا بلا بیچاری یہ ایک تبلیغ رہ گئی ہے کہ اللہ جل جلالہ امن وال نے آپ کو باغ بھی بنایا ہے کہ کیوں کہ اس کے پہلے دن سے لے کے اخیر تک کی بنیاد خالص توحید کی قال الح رب اسلم سے لے کر قال الح رب اسلم قال اسلم تو رب العالمین یہ پہلا دن ہے اور وہ گوفن میں رکھ کر کے اچھال دیے گئے اب گرے تب گرے اور فرشتہ آیا ہے اس وقت میں حسب اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النسیم یہ خواہش طرح عید کی بنیاد تھی جس پر باپ آگ جو ہے باپ بنا کہ یہ ہدا کی راہ ہے نبیوں کی راہ اور باپ کو آگ بھی بنا دیا ہے سورہ نون میں ہے واقعہ پڑھ لو ایک باپ کے تین بیٹے تھے اور باپ کی عادت یہ تھی کہ باپ کی جو آمدنی تھی اس کا ایک حصہ بیواؤں یتیموں بھوکوں گاؤں کے بستی کے محلے کے لوگوں کو پہنچا کرتے تھے صاحب راجے جو بولے اور ان کے ہاتھ میں آیا باپ کے انتقال کے بعد تو پہلے دن آرڈر کہ خبردار اس سال سے اب کوئی کسی کے گھر کچھ نہیں جائے گا محنت ہم کریں اور کمائیں ہم اور کھائیں وہ بالکل نہیں بیچ والا بھائی ذرا سمجھدار وہ بڑے بھائی کی خوشامد کرتا رہا بھائی ایسا نہ کرو اپنے بڑوں کی چال چلتے رہو ابا کی چال نہیں نہیں ابا تو ویسے تھے جیسے آج کل کے جوان کہتے تھے نا ابا ابا آپ نہیں سمجھتے ہاں بیٹے ہم سے پہلے تم آئے تھے دنیا میں فوراً کیا کہتے ہیں کوئی بات اگر ابا مشورہ دے بیٹا ایسا نہیں اب آپ نہیں سمجھتے دنیا بہت فارورڈ جا چکی ہے تو وہ بیچ والا سمجھا رہا تھا بھائی جان ایسا نہ کیجیے گا ابا یہ کرتے تھے آپ بھی کرتے رہیے اللہ برکت دیں گے نہیں نہیں تم بھی بالکل وہی ہو اب وہ بہت سمجھاتے رہے لیکن نہیں سمجھ میں آئی اب باپ دیکھنے جا رہے ہیں کہ کیا ہوا دیکھے کہ تیار ہو گیا کہ ہاں بس اب مشورہ ہو گیا کہ اتارنا ہے باغ اتارنا ہے سارے پھل اور طے یہ کیا کہ تھیلے لے کے جائیں گے بھر کے چپکے سے لا کے رکھ دیں گے گاؤں میں بستی میں کسی کو ہوا نہیں لگنے دیں گے کہ فلانے کا باغ اترا کے نہیں بہت اچھا اب جا رہے ہیں کبھی آگے کبھی پیچھے کبھی آگے کبھی پیچھے میں یہ کہا کرتا ہوں کہ جانور ہے نا جانور بیل بھینس گائے وہ بھی اپنے مالک کا کھیت نہیں بھولتے بھولتے نہ مالک کا کھیت بھولتے ہیں نہ مالک کا ٹوٹا جھونپڑا بھولتے ہیں کہ یہ کبھی یہاں تھا اپنا باپ وہاں تھا نہیں نہیں ہم کچھ آگے نکل آئے نہیں نہیں بھائی جان ایسا ہے کہ وہ کچھ شاید پیچھے رات بھر چکر لگاتے رہے جب اپنی جگہ آئے تو معلوم ہوا کہ وہ تو جل کے کوئلہ ہو گیا کہ کیا ہوا کہ باپ آگ بن گیا اور ہم نے دیکھا ہم نے وہ جگہ دیکھی میں گاڑی میں تھا اس وقت میرے پیروں میں بہت تکلیف تھی تو ایک ساتھی اتنا بڑا پتھر لایا اور مجھے کہہ رہا مسا اس میں انگلی مارو کل خراب ہے پتھر میں انگلی ماروا کیا آپ مارو تو صحیح لے گئے میں نے جیسے انگلی ماری اندر گھس گئی ارے دیکھنے میں اتنی بڑی چٹان اور یہ کیا کہ یہ وہ ہے اس دن سے جو راکھ بنا ہوا ہے یہ حصہ کہ دنیا نے بڑی بڑے بڑے ماہرین آئے یہاں حکومت کی طرف سے اب یاد کے زمینوں کے ماہر اور سب نے یہ کہہ کر کے ہتھیار ڈال دے کہ اس زمین میں کبھی کچھ نہیں اٹھ سکتا وشکرو لہ وشکر کریم کلو مرس کے رب وشکرو بلدتم بلد تم ورب الغفور یہ ہے اسی جگہ پر ہے یہ قوم سبا پوری ان کے باغات اور حضرت سلمان السلام کا وہ اور بلقش کا تخت اور ہد ہد مقدر کی بات جس دن ہم لوگ وہاں سے میں گئے تو اس دن ہد ہد بھی وہاں بیٹھا ہوا تھا خیر کہ وشکرو لہ نبی نے کہا کہ دیا ہوا اللہ کا ہے اور بستی بھی تمہاری تو بہت اچھی ہے بل تم پر صاف ستھری بستی ہے ایک معیاری معیاری بستی ہے کہ تمہارے تو گھر تمہارے تو گھروں کے فرنیچر تمہارے گھر تمہارے پوشاک تمہارے کھانے تمہارے پہننے اوڑھنے کہ تم تو بہت اچھی جگہ میں ہو کلو بھی رشتے رب کم اور جو کچھ تمہارے پاس ہو کا دیا ہوا ہے کھاؤ اور خدا کی راہ چلو صاف انکار کیا کہتے ہو کس کا شکر ادا کریں کس نے دیا کون اللہ ہے ہمارے دستوازوں کی کمائے ہے ہم ہیں جو چاہے کریں خبردار ہم سے کچھ کہا دیں لگو انکار صاف چیز دکھا دی تو اللہ کا مقابلہ کوئی کر سکتا فرسل نہ علی ہم سی اللہ علی وہ جو بند باندھا ہے انہوں نے زمینوں کی آپاشی کے لیے اس کو ہم نے دیکھا کہ اس وقت تو اتنی ساری ٹیکنالوجی نہیں تھی تو اس بند میں سے کھیتوں میں پانی لینے کے لیے باغات میں پانی لینے کے لیے دروازہ کھولتے تھے تو اس دروازے اس کو بند کرنے کے لیے جو چٹان بہت بڑی چٹان اور پندرہ بیس آدمی مل کر اس کو اٹھا سکتے ہیں اتنی وزنی اور بہت لمبی وہ اٹھاتے تھے اس کو رکھ دیتے تھے تو بند ہو جاتا تھا اس کو اٹھا لیتے تھے کھل جاتا تھا پانی آ جاتا ایک معمولی سے جانور سے اللہ نے اس میں سراخ کرایا اور وہ پانی وہاں سے آ گیا فل علیم اللہ علیہ زبردست قسم کا سیلاب بدلنا ہوں جنت جنت ہی رواطی اکل خمت و اصل و شعیم ان شدن خلیل زالی کا جزینا ہوں بیما کفرو وہ مجھے تو اصل یہ سنانا تھا یہ خدائی ضابطے ہیں قیامت تک کے لیے ہیں اور زبان رنگ برادری قوم علاقہ اس کی کوئی حیثیت نہیں کہ ان کو دیا ان کے ساتھ یہ کیا پھلوں کو پتھروں سے اور پھولوں کو کانٹے سے بدلا وہ ہم نے دیکھا سدر بھی دیکھا اور بدلنا ہوں جنت ہی جنت ہی نہیں ہی کل وہ خم وہ اسلم شعی وہ خمت بھی دیکھا اصل بھی دیکھا اور کہ ہم نے پھولوں کو کانٹوں سے اور پھلوں کو پتھروں سے بدل دیا اور یہ ہم نے ان کے ساتھ جو کیا وہ ان کی ناقدری اور ناشکری کی وجہ سے کیا اور سنو قیامت تک کے لیے ہمارا یہ ضابطہ رہے گا جو ہماری جس نعمت کی ناقدری کرے گا ہم اس کے ساتھ یہ کریں گے میرے دوستوں میں نے عرض کیا کہ جان مال اور صلاحیتیں یہ ہر ایک کے پاس اللہ کی دی ہوئی نعمت بھی ہے اور اللہ کی دی ہوئی امانت بھی ہے ان کی قدر کے لیے صحیح راستہ کا ہے اور ان کی ناقدری کا راستہ حوث کا ہے جی چاہی پر منمانی پر خواہشات پر دولتوں کے نشے میں خاندانی نشے میں یا جی، جون سے بھی نشے ہوں کہ اپنا وقت اپنا پیسہ اپنی اپنی اپنی صلاحیت استعمال کرنا کہ اس کا نتیجہ بربادی ہے اور خدا کی راہ پر جان لگانا مال لگانا ایک حضرت ابراہیم نے اشلا تسلیم نے ایک بچے کے گلے پر چھری چلائی تھی وہ اللہ نے چلنے نہیں دی اور فرمایا کہ اب جتنے بچے سلامت تک بالغ ہونے سے پہلے مریں گے سب حضرت ابراہیم السلام کے پاس ایک کی قربانی پر کروڑوں کہ خدا قربانیوں پر نعمتوں کے دروازے کھولا کرتے ہیں اور قدردانیوں پر شکر گزاری پر اللہ نعمتوں کے دروازے کھولتے ہیں اور ناقدریوں پر کہ اللہ نعمتوں کے دروازے بند کرتے ہیں جو نعمتیں ہوتی وہ بھی چھین لیتے ہیں اللہ میری تمہاری حفاظت کرنا ہے یہ جو چار چار مہینے چلے پیدل جماتے ہیں اور الحمد للہ اب تو ہمارے یہاں آج صبح میں کہیں یہاں ادھر آیا تھا تو انہوں نے کہا کہ یہ سلطانیہ جم خانہ ارے میں نے کہا تم راندیر میں آ گئے راندیر صورت الگ کب ہے اب تو سب ایک ہی ہو گیا ہے کہ ہمارا یہ پورا اللہ کا شکر ہے جتنے زون ہیں اور جتنے حلقے ہیں الحمدللہ پیدل جماعتیں بھی بنجر علاقوں کی جماعتیں بھی ملکوں کی جماعتیں بھی اس وقت اپنے یہاں کی جماعتیں جو باہر ملکوں میں چل رہی ہیں اللہ اکبر ایسی ایسی کارگزاریاں آ رہی ہے جی خوش ہو جاتا ہے جماعتیں محنت کر دیں ادھر مغرب میں بھی گئے اور ادھر مشرق میں بھی اور شمال میں بھی گئے اور دونوں جگہ الحمدللہ یہ نعمت کی قدردانی ہے اسی لیے دوستو یہ نہیں کہا جاتا کہ بھائی سارا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے تبلیغ میں لگ جاؤ نہیں مختلف ذمہ داریاں ہیں آدمی کی جیسے ہمارے سال لگانے والے علماء سے میں کہا کرتا ہوں بھائی ہمارے اسلاف سے اللہ نے جو اتنے بڑے بڑے کام لیے کہ وہ سبق بھی پڑھاتے ہیں وہ تصنیف بھی کرتے ہیں سفر بھی کرتے ہیں واض و نصیحت بھی کرتے ہیں گھر والوں کا بھی اور بی بچوں کا بھی خیال رکھتے ہیں رشتہ داروں کو بھی پوچھتے ہیں آخر سب کے دن رات چوبیس گھنٹے کے ان کے بھی یہ کہاں کیا ہوا کیوں ایسا ہو کہ ان کے پاس ایک نظام الاوقات ہے کہ یہ وقت تشریف کا یہ وقت مسجد کا یہ وقت مہمانوں کا یہ وقت مدرسے کا یہ وقت گھر والوں کا کیونکہ ہم یوں کہتے ہیں کہ ہر ایک اپنی زندگی کی ترکیب بنائے سال میں میرا کتنا وقت اللہ کے دین کی محنت کے لیے اور مقام پر رہتے ہوئے دن میں کتنا وقت گھر والوں کے لیے کتنا کاروبار کے لیے اسی لیے کہتے ہیں کہ اس نظام پر آنے کے لیے جس کے اب تک چار مہینے ایک ساتھ نہ لگے ہوں وہ تو اسی وقت ہمت کر کے کہ انشاءاللہ میں پہلے مرتبہ میں چار مہینے پیش کرتا ہوں ہمیں فرما ماشاء اللہ کھڑے ہو جاؤ جن کے اب تک چار مہینے نہ لگے ہو چار مہینے کے لیے اسے اپنے آپ کو پیش کرو ہمت لگے جس کے اب تک چار مہینے ایک ساتھ میں لگے یوں چلا چلا بہت سالوں سے لگا رہے ہیں لیکن اب قربانی میں آگے بڑھنا ہے جیسے ڈھائی گھنٹے سے آٹھ گھنٹے تک آنا ہے تین دن سے مہینے کے دس دن تک آنا ہے اور پھر اللہ پاک ہمیں اپنے کرم سے قبول فرما لے وہاں تک پہنچنا ہے فرما ہمت کر دی کھڑے رہو اور فرما دے رہے دوستوں ماشاء اللہ بہت سے ساتھی پہلے سے نیتیں کر رہے ہیں اب اللہ نے موقع دیا ہے دوستو آج نیت کر لو اللہ آسان کریں گے ہاں یہاں مجلس ختم ہوتے ہی فوراً بستر باندھ کے نہیں جانا ہو تو مری یاسین تمہارا ہی وکیل ہے ان شاء اللہ بہت ہوں ہم کو تو روانہ کر دیں گے مسئلہ آپ تو جاؤ اللہ آپ سے کام لے انشاءاللہ ہم ترتیب بنائیں گے ساتھیوں بہت پیار سے ہم کو بیچتے ہیں فرما فرما فرما ہمت کرتے اللہ پاک آسان فرمائے اللہ کی مدد کے وعدے ہیں یہ تو حق ہے بھئی یہ دو بیچارے کھڑے ہیں ان کے پیر دکھ جائیں گے اس پر تو ترس کھاؤ کم سے کم نہیں ہے نیتیں ہیں ارادے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ پھر مل یاسی ہیں کہ تھوڑے تشکیل میں ماشاءاللہ مضبوط آدمی تو پھر جیسے کسی کو گھر نہیں دکھانا چاہیے ہے نا کہ وہ گھر دیکھ لیتے ہیں تو پھر اس کے بعد ماشاءاللہ اللہ مت انشاءاللہ اور بھی تمہارا ساتھ دینے والے ہوں گے کھڑے ہو جاؤ ان کی نیتیں کھڑے ہو جاؤ دوست ماشاء اللہ اور کھڑے ہوتے رہو ڈگراؤں گھبراؤ مجمے میں جن کے اب تک چار مہینے نہ لگے ہم سبھی نیت کر لے ہوئے دوستوں اور اپنا آپ کو پیش کر دیں گے ان شاء اللہ ہم چار مہینے لگائیں گے بھائی ٹھیک ہے انشاءاللہ اب کھڑے ہو جاؤ جن کے اب تک ایک ساتھ چار مہینے نہ لگے ہو اس مجمے میں کھڑے ہو کے اپنا آپ کو پیش کرو ترتیب بنے گی ہفتے بعد دس دن بعد مہینے بعد انشاءاللہ جو ترتیب بنائے گی اور کھڑے ہو جاؤ ماشاء اللہ باہر سے باہر بھی لوگ کھڑے ہو رہے ماشاء اللہ اور کھڑے ہو جاؤ کھڑے تو ہوں گے سر بھی لیکن آہستہ آہستہ ہوں گے کوئی بات نہیں پورا مجمع کھڑا ہو گیا جن کے اب تک باقی ہے اور کھڑے ہو جاؤ ہاں کھڑے رہو جن کے اب تک چار مہینے نہ لگے ہو نیت کر لو کھڑے ہو جاؤ کوئی وقت ہوتا ہے کوئی گھڑی ہوتی ہے دوستو ہمارے کھڑے ہونے کو اللہ پاک قبول کر لے کوئی مشکل نہیں ہے بس یہ کہ ہم تھوڑی سی ہمت کریں اللہ تو قدر خالم جو جتنی ذمہ داری ہوتا ہے اللہ کی مدد آتی ہے دیکھو وہ جاؤ اور کھڑے ہو جاؤ اور کھڑے ہو جاؤ اور کھڑے ہو جاؤ اگر کوئی ایسی مشغولی ہے کہ بھائی ہم پڑھائی کر رہے ہیں تو ہم اس کے بعد کا بھی موقع دیں گے مہینے کے بعد دو مہینے کے بعد لیکن اس وقت میں ہم سب نیت کر کے اپنا آپ کو پیش کر دے رہے کھڑے ہو جاؤ ماشاء اللہ کھڑے ہو جاؤ ہاں اور کھڑے ہو جاؤ بہترین موقع ہے دوستوں اللہ کے دین کے تقاضے کے لیے اللہ پاک چار مہینے کی نیت کر کے اپنا آپ کو کھڑا کرتا ہے بہت بڑی بات ہے اور کھڑے ہو جاؤ یہی شکر گزاری ہے دوستو اور کھڑے ہو جاؤ بہت سے ہمارے بھائیوں کی نیت ابھی بھی ہے اور یہ نہیں کہ ابھی نبی روانہ ہو جائیں گے بیٹھ کے ترتیب بنائیں گے آپ کو پوچھیں گے لیکن نیت اس مجلس اس مجلس میں ہم سب کر لیتے ہوں اور کھڑے ہو جاؤ باقی سب کے تو لگ گئے ہوں گے چار میں جو نہیں کھڑے ہو رہے نا نہیں یہی یوں سمجھ رہے ہیں کہ ہم لگائیں گے ہاں۔ وہ تو اللہ پاک لگوائیں گے تو لگیں گے اس کے بھروسے پر اپنے کو پیش کرنا ہے ہمارے بس میں تو کچھ بھی نہیں ہے اس کے بھروسے پر کھڑے ہو جاؤ کہ ان شاء اللہ اللہ سے اللہ سے اچھی ہی امید ہے کہ اللہ سے اچھا گمان کہ اللہ ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گا ہاں یہ کھڑے ہوتے رہو کھڑے ہوتے رہو ہمارے بس میں ہے کیا جو ہم کریں ہمارے بس میں کچھ بھی نہیں ہے ہاں جزاکم اللہ جزاکم اللہ ہاں کھڑے ہوتے ہیں کہ انشاءاللہ لگانے ہیں اور اللہ ہی سے کہیں گے اللہ ہی آسان کریں گے اور بھی کھڑے ہو ماشاء اللہ اللہ کے بھروسے پر آپ تو کھڑے ہونا ہے نہ اپنی ذات پر نہ اپنی جیب پر نہ کسی اور کے اوپر اور کھڑے ہو جاؤ ماشاء اللہ چھوٹے بڑے سب کھڑے ہوتے رہو اور نیت کرو اب تک ہم سے اپنی جان مال اس سب کے بارے میں نا قدریاں ہوئی ہے اس پر استغفار کرنا ہے آئندہ قدردانی کے ساتھ اس کا پہلا قدم چار مہینہ ہے اس نیت سے کھڑے ہو جاؤ ارادہ کر ارے بچہ بھی چلتا ہے تو ابا انگلی پکڑ لیتے ہیں گرنے لگتا ہے تو اللہ پاک یوں چھوڑ دیں گے کھڑے ہو جاؤ گھبراؤ مت ہاں ابھی تو نیت ہو رہی ہے کھڑے ہو کر اپنا آپ کو ظاہر کرنا ہے کہ میں میں بھی انشاءاللہ چار مہینے کی نیت کرتا ہوں اور کھڑے ہو جاؤ ماشاء اللہ دیکھو پیچھے سے بھی کھڑے ہو رہے ہیں یہ سامنے والے بھی ذرا تھوڑی ہمت کرے ہاں جن کے چار مہینے باقی جلد نیت کر کے کھڑے ہو اللہ آسان کریں گے اللہ کے بھروسے پر کھڑے ہونا ہے دوست اب تو نئی ٹیکنالوجی نے غلط کر دیا نا چراغ کے نیچے اندھیرا قریب والے نہیں لکھاتے دیکھو چراغ کے نیچے روشنی ہے قریب والے کیوں نہیں لکھوا فرماؤ فرماؤ ہمت کر اچھا سب نیت کر لو ان اس کام کو اپنا کام بنائیں گے اور دوستو ایک بات اتنی ضرور کہوں گا بھائی ان سب کو کہا لے ہو ہاں، اتنی بات بس میں تو عرض کر دیتا ہوں کہ رمضان مبارک میں الحمد للہ الحمد للہ اللہ تعالی قبول فرماوے جس نے جو نیکی جو عمل کیا اللہ اسے قبول فرماوے ابھی تازہ تازہ مسئلہ ہے رمضان مبارک میں جس طرح ماحول بنا ہوا تھا نمازوں کے اہتمام کا قرآن کی تلاوت کا تسبیحات کا اور اعمال صالحہ کا اور اسی میں نقل و حرکت بھی بڑی ماشاءاللہ اللہ جماعتیں بھی بنی دس دن کی بھی شہروزہ کی بھی اور یعنی مزید جماعتیں بنی اور نقل و حرکت ہوئی بس اس کی کوشش کریں کہ جو رمضان مبارک اور ایسے ہی گھروں میں مستورات میں ماشاءاللہ نماز تلاوت تصویر ہے جی کیونکہ اس یہ چالو رہے سارے سال اس کی کوشش بھی کرے نیتیں بھی کرے اور کوشش بھی کرے اپنی جانچ کرو گے اللہ تعالیٰ بہت سے وہ ساتھی ہیں جو لگا چکے ہیں لیکن ان کی بھی نیت ہے وہ بھی ذرا کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہو جاؤ ماشاء اللہ یہ تو وہ مجمع کھڑا ہوا کہ جو اب تک ایک ساتھ چار مہینے نہیں لگائے لیکن جو لگا چکے ہیں اور وہ نیت کرتے ہیں کہ اس سال ہم دوبارہ لگائیں گے وہ بھی ذرا کھڑے ہو جاؤ تاکہ ان کی بھی ترتیب بن جائے جلدی نہیں کھڑے ہو جاؤ ماشاء اللہ جلدی نہیں کھڑے ہو جاؤ اور کھڑے ہو جاؤ اور کھڑے ہو جاؤ ماشاء اللہ بہت سے ساتھیوں کی نیت ہے مجھے ساتھی نے دس مرتبہ پندرہ مرتبہ بھی لگائے آپ چل جاؤ آ جاؤ بھائی بہت اچھا راندیر والوں کا تو بھائی ہم پر احسان ہے جیسے میں نے سارے شکریہ کی تقریر کی نا شکر گزاری بھائی راندیر والوں کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے ہمیں ہمیں پڑھایا ہمیں مدرسے میں رکھا ہمیں کھلایا ہماری سرپرستی کی اللہ ہمارے اساتذہ ہمارے سرپرستان جو جا چکے ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے اور جہاں پڑھا جہاں رہے جہاں ہیں جو مدرسے اللہ پاک اس کی ہر شہر سے حفاظت فرمائے اللہ و تبارک کشمیر کو تعلق ہو کا گا اللهم اللهم اللهم صل على على محمد محمد وعلى وعلى كما صليت حميد مجيد ربنا ظلمنا لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من من الخاسرين عفو كريم تحب العفو فاعف عنا كم بها علينا قل لك بها شكرنا وكم من بلية ابتليتنا بها قل لك بها صبرنا فيا من قل عند نعمته شكرنا فلم يحرمنا ويا من قل عند نعمته صبرنا عند بليته صبرنا فلم يخذلنا ويا من رآني على الخطايا ويا من رآني على الخطايا فلم يفضحني يا ذا المعروف الذي لا ينقضي أبدا يا ذا النعماء التي لا تحصى أبدا اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما أسدت وما أعلنت اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے ہماری کوتاہی سے کوتاہ فرما دے ہمیں دین سیکھنے کا شوق نصیب فرما اے اللہ دین پر چلنا عظیم کی محنت کو لے کر عالم پھرنا ہم لے آسان فرما دے اس کو پوری دنیا میں جتنی جماعتیں چل پھر رہی ہے جہاں جو اجتماعات ہو رہے ہیں اس کو بھرپور کامیاب فرما جماعتوں کی بہترین تربیت فرما مدارس کی مساجد کی مکاتب کی مراکز کی مشائق کی علماء کی امت کے عقائد کی اعمال کی اخلاق کی معاشرے کی جانوں کی مالوں کی پڑھنے پڑھانے والوں کی اے اللہ سے صحت سے پوری پوری حفاظت فرما پوری پوری حفاظت فرما ہر طرح کے حوادث سے ناگہانیوں سے ناگواریوں سے پوری پوری حفاظت فرما اے اللہ عربی ہو یا سماوی ان ہو یا انسی داخلی ہو یا خارجی انفرادی ہو یا اجتماعی امت کی ہر بلا اور مصیبت سے پوری پوری حفاظت فرما اے اللہ ہمارے اس پورے مجمے کو کے متعلقین و متعلقات کو قیامت تک آنے والی حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت کو اپنے کرم سے دین کی محنت کے لیے قبول فرما لے اے اللہ ہمارے مختصاد کے درجات کو بلند سے بلند فرما ان کی قبر کو نور سے منور فرما اے اللہ اس قبرستان میں ہمارا اساتذہ بھی ہیں ہمارے مشاعد بھی ہیں اے اللہ اور کے صالح بندے بھی ہیں اے اللہ ان کے ہم پر بڑے احسانات ہیں اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرما جنت سے دوست میں اعلیٰ گرا نصیب فرما اے اللہ ان کے سچے اے اللہ ان کے جانشین پیدا فرما اے اللہ امت تو بہت کمزور ہے اور امت بہت خالی ہے اے اللہ امت کی بہترین حفاظت فرما بہترین تربیت فرما ہمارے سفر حضر کو قبول فرما آسان فرما اے اللہ پیچھے ہر چیز پر خلیفہ اور سفر میں تو ہمارا ساتھی ہو جا اے اللہ جو قید بند ہیں ان کی رہائی کی غیب سے سنتے پیدا فرما مقروضین کے قرضوں کی ادائیگی مسجونین کی رہائی اور مجنون کی ان کے جنون کا چھٹنا اللہ آسان فرما دے تیرے جن بندے بندیوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے ان کی اے اللہ ہر جائز تمنا کو پورا فرما جتنے بیمار ہیں ان کو شفا نصیب فرما اے اللہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کی لال سے جو کچھ مانگا اے اللہ اس کو پورا پورا ہمیں نصیب فرما جن شروع آباد سے آپ نے پناہ چاہی پورے طور پر اس سے ہماری حفاظت فرما ہر امین شریفین کی اور وہاں کے رہنے والوں کی حفاظت فرما تیرے بندے بندیاں جتنے متمنی ہیں اور وہ جانے کی تیاریوں میں ہیں اے اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما حج مبرور و قبول ہر طرح کی ناگواریوں اور نادھانیوں سے حفاظت کے ساتھ نصیب فرما ہر طرح کی رکاوٹوں سے حفاظت فرما صلی اللہ تعالی علیہ خلق سیدنا محمد و و اصحاب برحمتی تیار ہے